وہ پھول ناز جس پہ پھولوں کی انجمن کو اعزاز دے گیا ہے کاشان چمن کو وہ پھول ناز جس پہ پھولوں کی انجمن کو اعزاز دے گیا ہے کاشان چمن ہماری لاشیں تو گریں گی لیکن مساجد قائم رہیں گی ہماری خون کی ندیاں تو بہیں گی لیکن اسلام کی عظمت پر آج نہیں آنے دیں گے یہ لازوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے یہ لازوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے وہ پھول ناز جس پہ پھولوں کی انجمن کو اعزاز دے گیا ہے شا نئے چمن کو روشن دماغ جس سے بس میں وفا منور اس کو مٹا کے خوشی ہے جو رو جفا کے خوگر روشن دماغ جس سے میں وفا منور اس کو مٹا کے خوشی ہے جو رو جفا کے خوگر ہوگا طلوع ایک دن صبح کنور بن کر فصلے بہار ہوگی اس خون سے معطر فصل بہار ہوگی اس خون سے معطر حسرت رہی شہادت قسمت میں کیوں نہ آئی اس آرزو نے پائی اللہ تک رسائی یہ لازوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے یہ لازوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے رب کے حضور حاضر جسموں سے دور ہو کر ذہنوں کی سرزمین میں زندہ شعور بو کر رب کے حضور حاضر جسموں سے دور ہو کر ذہنوں کی سرزمین میں زندہ شعور بو کر روتا ہے سارا گلشن مہ کے گلاب کھو کر محشر میں اب اٹھیں گے اپنی لحد سے سو کر محشر میں اب اٹھیں گے اپنی لحد سے سو کر تحریکی ولولوں کو پھر سے اٹھان دی ہے سستا رہے تھے شاہی تازہ اڑان دی ہے یہ لا قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے یہ لا قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے کہ جامعہ کی مٹی کے لہو سے نم ہے کھلدی بری میں ہر سو ہے غلغلہ تمہارا دیتے ہیں داد قدسی سی حوصلہ تمہارا کھلدی بری میں ہر سو ہے غلغلہ تمہارا دیتے ہیں داد قدسی وہ حوصلہ تمہارا جا حق پہ بارنے کا حق فیصلہ تمہارا تم میرے قافلہ ہو ہم قافلہ تمہارا تم میرے قافلہ ہو ہم قافلہ تمہارا پیچھے جو رہ گئے ہیں پیچھے نہیں رہیں گے مقتل میں زیر خنجر کلمہ حق کہیں گے یہ لاسب سوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے یہ لا سوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے مٹ کے رہیں گے قتل و غارت گری کے دھندے دو زخم جائیں گے سب کے بندے مٹ کے رہیں گے قتل و غارت گری کے دھندے دو زخم جائیں گے سب پھر سو حوس کے بندے کاٹیں گے ہم لہو سے سن کے بندے توڑیں گے بند سارے آزاد رب کے بندے توڑیں گے بند سارے آزاد رب کے بندے اترے گی بن کے نصرت مخلوق آسمانی بدلے گا باب ظلمت ہوگی ختم کہانی اترے گی بن کے نصرت مخلوق آسمانی بدلے گا باب ظلمت ہوگی ختم کہانی یہ لا سوال قصہ آپ مانی حقائق یہ ہیں کہ حق بہرحال غالب رہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم رہیں تو وہ غالب یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے جانے کے بعد یہ تحریک ایسی زور پکڑے کہ جناب یہاں پہ اسلامی نظام آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس تاغوتی نظام سے چھٹکارا ہماری جانوں کے جانے سے حاصل ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ سودا کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے